غم نسل اور نسلوں کو خراب کرتا ہے اللہ علیہ فساد اللہ تعالیٰ فسادی بندے کو پسند نہیں کرتا عزت جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو عزت اور غرور تکبر اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانا ہے وہ من میں یشری نفص الگ مرض اللہ لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا ہوا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں یہ جو چار آیات ہیں ان میں پہلی والی تین آیات آیات کریمہ میں ایک منافق کا ذکر ہے اور آخر والی عید میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے علماء نے لکھا ہے کہ شان نزول آیات کریمہ کا بے شک کوئی خاص واقعہ ہو لیکن وہ مفہوم کے اعتبار سے عموم ہوتا ہے اس میں مسئلے کے لحاظ سے جو اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے اس لحاظ سے وہ عام بات ہوتی ہے یہی وجہ ہے کئی آیات کے شان نزول خاص واقعہ ہے کوئی خاص سے متعلق ہوا ہے تو صحابی کا نام نہیں ہوتا ہے کریمہ میں بے شک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عادیث سے وہ کی تشریح میں اس صحابی کا نام ذکر ہو جاتا ہے قرآن پاک میں اس صحابی کا نام نہیں لیا ہوا ہوتا ایسی کوئی منافع یا کافر یا اس کا کوئی ذکر واقع ہوا تو اس کا بھی نام ذکر نہیں کیا بے شک تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے اس کا نام حسین کی بعد بتا دیا تو یہاں پر بھی پہلی والی تین ہزار کریمہ میں ایک منافق کا ذکر ہے اخنس بن شعیب ثقفی یہ ایک منافق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا تھا یعنی اس کی تعریف فساد و بلاغت کے اعتبار سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہے کہ یہ شخص بڑا شیریں کلام اور فصیح اللسان تھا بہت اچھی اچھی باتیں کرتا تھا اور بعض دفعہ انسانی فطرت کے اعتبار سے اس کی باتیں سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم متاثر بھی ہو جاتے تھے کہ یہ بہت اچھی باتیں کر رہا ہے سلو کی باتیں کر رہا ہے آپس میں جوڑ کر رہنے کی باتیں کر رہا ہے ہر طرح کے وہ مفہوم بیان کرتا تھا تو اللہ رب العزت نے یہ یاد نازل کی کہ یہ شخص جو آپ کے پاس آ کے بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تو یو جب ہوگا اور اس کی باتیں آپ کو تعجب میں بھی ڈال دیتی ہیں آپ بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور یہ قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتا ہے کہ جو میرے دل میں ہے وہی میں زبان سے کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے منافق ہے الگ الخساں بڑا سخت قسم کا آدمی ہے اور جھگڑالو آدمی ہے اس جھگڑالو پر اگلی عید اس کے متعلق نازل ہوئی اس کی تشریح میں بصری نے لکھا ہے کہ یہ بن شرائط نے طائف سے کسی شخص سے پیسے لینے کے طائف جو علاقہ ہے مطابق قریب تو اس شخص کے پاس وہ پیسے لینے کے لیے گیا تو اس نے کہا ہم دے دیں گے ابھی نہیں ہے باہر نکل کر کھیت میں آ کے اس کی کھیتی جلا دی اور اس کے جانوروں کو قتل کر دیا جبکہ ادھر سے باتیں تو بڑی وہ اچھی کرنے والا اور ادھر سے یہی جگڑا تھا کہ مدیون نے پیسے نہیں دیے تو اس کی کھیتی کو جلا دیا اور ان کے جانوروں کو نقصان پہنچایا فرمایا یہ فسادی آدمی ہے اور جب اسے سمجھایا جائے کہ اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس طرح کے معاملات اور یوں دھوکے نہ کرو تو بعض دفعہ تو چپ کر جاتا ہے لیکن بعد میں پھر وہ اس کو اپنا وغیرہ پن یا غرور یا تکبر یا جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ اس کو غرور و تکبر گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے ایسے شخص کو کہ جس کے سامنے ہر بات بار بار آتی رہے اور اسے حق سمجھ میں بھی آ جائے اور پھر بھی وہ حق کو قبول نہ کرے حق کے مطابق ایمان و عمل نہ بنائے تو ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے یہاں پر تو یہ تین بن شرائط کے بارے میں آگے وہ من میں یشری نفس مرضات اللہ لوگوں میں سے بعض ہو مرا صاحب اکرام میں سے بعض ہو کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیا اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ ایسے لوگوں پر بڑا رہتا ہے یہ کہ کریمہ حضرت سہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ یہ مشہور صحابی ہیں روم کے علاقے کے تھے مکہ میں آباد ہو گئے تھے مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے پھر بہت سارے ظلم و ستم جیسے اور مکی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مشرقین نے کیا تھا ایسے ان کے اوپر بھی سہیب بن سنان رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بہت ظلم و ستم مشرقی نے مطالعہ کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو پھر جیسے جیسے صحابہ کرام کو موقع ملتا تھا کہ راستے کا سفر کا بھی کچھ سامان ہو کچھ طریقے کار ہو پھر اس سے وہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ رہے تھے ساتھی یہ بعد میں انہوں نے ارادہ کیا مدینہ طیبہ میں آنے کا ہجرت کرنے کا جب یہ آئے ہیں تو مکہ سے باہر ان کو مشرقین مکہ نے پکڑ لیا اور ظلم و ستم کی جیسے پہلے داستان تھی وہ تو تھی تھی انہوں نے سعید رومی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا ان کو کہ دیکھو یہ تو بات پتہ ہی ہے کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ تیر انداز ہوں اور میرا کوئی تیر ضائع نہیں گا ایک ایک کو لگے گا جب میں یہاں سے ہٹوں گا جب ایک تیر بھی میرے تھیلے میں نہ رہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر تلوار کے ساتھ میں مقابلہ کروں گا میں مجھے راستے سے جس طرح میرا ارادہ ہے تو مدینہ میں جا رہا ہوں میرے راستے میں ہاں اگر تمہیں مال چاہیے تو میں اپنے تمام گھر کا مال مکار مکہ میں ایک جگہ رکھ کر رہا ہوں اگر تمہیں مال چاہیے تو پتہ بتا دیتا ہوں اس پر جا کے وہاں سے میرا سارا مال لے لو اور بس وہ مال کو انہوں نے دے دیا بس مجھے جانے دو مدینہ میں وہ نے مکہ جو ہے رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں تھے وہ راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے ہمیں آپ پتہ بتا دیں ہم مکہ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے مال سارا لے لیتے ہیں اور آپ یہاں سے چلے جائیں چنانچہ ایسے ہی ہوا ہم نے ان کو چھوڑ دیا اور وہ گھر کا سارا جو کچھ بھی تھا شاید رومی رضی اللہ وہ مشرقین نے لے لیا اس پر یہ نازل ہوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ صحابہ کرام میں سے بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب کچھ دے دیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں پر بہت مہربان ہے یہ آیات میں کہ جن کا شان نزول تو خاص بات ہے پہلی بار تین آیات میں بن الصراعت کے بارے میں ہے اور آخری ایت حضرت اور رومی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کسی جگہ میں بھی قرآن مجید کی ایت کا شان نزول خاص واقعہ بے شک ہو لیکن وہ مفہوم کے اعتبار سے عام حکم ہوتا ہے یعنی ان آیات میں سوچنا ہم نے یہ ہے کہ ان آیات سے ہمیں کیا درس اور سبق ملتا ہے وہ اپنے حکم میں عموم ہے اگر کوئی شخص مال چل زبانی کے طور پر کہ دل میں اس کے بعد اور ہو اور اوپر سے اس کے اور ہو تو اس طریقے سے کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو وہ اسی زمرے میں ہے منافقین کی دو طرح کی تدبیریں طریقہ کار دو گروہ ہیں منافقین ایک منافقین مدینہ ہیں کہ جن کا پہلے پار میں شروع سے ہی تقریباً دوسرے رقوق سے ہی منافقین مدینہ کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے یعنی یہ وہ منافقین ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات نازل ہوئیں اور ان کی نشاندہی کر دی گئی یہ وہ منافق ہیں کہ جن کے دل میں اسلام نہیں تھا اور ظہری طور پر اسلام کو اظہار کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتے تھے تاکہ مسلمانوں سے کوئی فائدہ حاصل کیا جائے اور کوئی نقصان اگر ہونے کا خطرہ ہے ان سے تو ان کے جڑنے سے پھر ان سے کوئی نقصان نہیں ہوگا یعنی منافق مدینہ جو تھے وہ حقیقت میں کافر تھے دل کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں تھے الفاظ سے جو انہوں نے اسلام کو ظاہر کیا قرآن پاک نے ان کا وہ مقصد بتا دیا کہ ان کا جو ظاہری الفاظ میں اسلام کا اظہار تھا وہ مسلمانوں سے مل جل کر مسلمانوں سے فائدہ حاصل کرنا تھا دس مال غنیمت میں سے حصہ مل جائے کوئی اور چیز حاصل ہو رہی ہے اس سے حصہ مل جائے یا کوئی نقصان کا خطرہ تھا مسلمانوں سے تو پھر اس نقصان سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے کہ تاکہ یہ ہمیں کوئی تکلیف نہ دے ہمارے خلاف ہی جہاد کا اعلان نہ ہو جائے تیسرا مقصد قرآن نے یہ بتایا منافقین کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمانوں کے پاس آ کر مسلمانوں سے راز نیاز یہ باتیں حاصل کر کے پھر اپنے شیاطین کو جا کے ادا خلو اِلا شیاطین ہی قابل نامہ کو کہ اپنے ان وڈیروں سرداروں اپنے ہم مشن ہم منشور لوگوں کے پاس جا کے مسلمانوں کی خبریں بتا دیتے کہ یہ مدینہ سے یہ شخص بھی ہے اب غور ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں کیا ہمارے اندر ایسے ہی ہیں کہ جو صرف مسلمانوں کے ملک میں اس لیے ہیں مسلمانوں کے ساتھ اس لیے جڑے ہوئے ہیں کہ ان سے فائدہ حاصل کرو جتنا ان کو لوٹ سکتے ہو لوٹو جتنا ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ وہ کوئی جو منافق ہے جو مسلمانوں کا دشمن ہے وہ کسی لحاظ سے مسلمانوں کا نہیں ہے نہ دین کے اعتبار سے مسلمانوں کا ہے نہ دنیا کے اعتبار سے مسلمانوں کا ہے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسی مہنگائی کرو ایسا ظلم و ستم کرو کہ ایک عام شخص کا سانس لینا مشکل ہو جائے اور ہے مسلمانوں کے علاقے کا کا بندہ مسلمانوں سردار بنا ہوا مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہوا مسلمانوں کا بنا ہوا اور دین کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کو جس حد تک ہو سکے نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی یعنی کوئی فلاح مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنے سے کوئی پتہ نہیں چل رہا تو یہ کوئی منافقین مدینہ والی بات ہے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اس لیے ملے گئے تھے مسلمانوں کے علاقے اور شہر میں رہ رہے تھے کہ ان سے اول تو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے ان سے جڑ کر رہے اور ان سے فائدہ حاصل کیا جائے کہ کہیں سے عمومی مال غنیمت تقسیم ہو رہی ہے کچھ ہو رہا ہے تو وہ مال کے حصہ داری میں ان کے ساتھ ملے رہیں اور ان کی باتیں حاصل کر کے اصل بڑے جو ان کے بڑے سردار تھے ان کو بتاتے تو اس عید کے عموم سے ہمیں یہ غور و فکر کرنی ہے کہ کیا ہمارے اندر تو ایسے بندے نہیں ہیں اور الفساد کہ یہ جو منافقین ہیں مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر ایسی باتیں کی ایسی زبانی استعمال کی ایسی فساحت اور بلاغت کے لہجے میں باتیں کی کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا سب سے بڑا رہتا ہے لیکن جب مسلمانوں سے جدا ہوتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے نسلوں کو ختم کرتا ہے تو ایسے فسادی کو اللہ کسادی پسند نہیں کرتے یعنی غور کی بات یہ یہ منافقین مدینہ جن کے بارے میں آیات نازل ہو گئی تھی کہ یہ اندر کے اعتبار سے کافی ہیں بس ذہنی طور پر اسلام کا اظہار کیا ہوا ہے تو اس سے انسان مسلمان نہیں ہو سکتا اسلام اور ایمان آپس میں صفت تلازم ہے جس شخص کے دل میں ایمان اور اسلام ہے وہ ضرور زبان سے اس کا اظہار ہے اگر زبان سے صرف اظہار ہے اور دل میں ایمان و اسلام نہیں ہے تو وہ شخص مسلمان ہے منافق کی دوسری قسمیں جو آپ نے احادیث میں سنی پڑی ہوں گی وہ ہیں علامات نفاق بعض حادیث میں تین آئی ہیں علامات نفاق کہ جب شخص کوئی بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے اکثر حدیث میں تو یہ تین علامات نفاق ہیں ایک حدیث میں چوتھی بھی نفاق ذکر ہوئی ایک تو یہ کہ بات میں میں جھوٹا ہے ہے ہے امانت خیانت کرتا وعدہ خلافی اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یعنی اس بندے کی جتنی غلطی ہوتی ہے جتنا اس کی تنبیہ کرنی چاہیے اسے سزا دینی چاہیے اسے کوئی سرزنش کر اس سے یہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے انتقامی شکل میں بھی اور گفتگو کے اعتبار سے بھی ڈانٹ گالی کے لحاظ سے بھی حد سے تجاوز کر جاتا ہے یہ ہیں علامات نفاق ایک ہے یاد رکھو منافقین مدینہ والی بات وہ دل کے اعتبار سے مسلمان بالکل نہیں ظاہر اسلام انہوں نے اظہار کیا تاکہ مسلمانوں سے وہ کافر ہیں آبی اس کی روشنی میں سراہد رہے کہ وہ منافقین جو رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور رہے تھے وہ رہتے ہیں جو علامات نفاق ہیں جو ابھی میں نے بتائی تھی یہ چار علامتیں یہ مسلمانوں کی اندر علامات نفاق ہیں ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان علامات نفاق میں ہر ایمان والا غور کرے اگر اس میں یہ چاروں نہیں ہے تو الحمدللہ اس میں کوئی علامات نفاق نہیں ہے اور اگر اس میں یہ چاروں ہیں تو پکا اور سچا منافق ہے وہ انسان وہ انسل اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو روز لگتا ہو اور بھی کام کرتا ہو لیکن اگر چاروں علامتیں اس کے اندر ہیں وہ پکا اور سچا منافق ہے یعنی ایمان کا درجہ اس کے پاس کوئی نہیں ہے اور بتایا کہ اگر اس میں یہ کچھ کچھ ہیں پوری چاروں نہیں ہیں ان چاروں میں سے کوئی ایک خرابی اس کے اندر ہے تو فرمایا کہ اتنا نفاق کا حصہ اس کے اندر ہے لہذا کوشش کرے وہ کہ اپنے اندر سے یہ نفاق کا حصہ دور کرے تو ایک ہے منافقین مدینہ وہ ہے کافر ان کے بارے میں آیات حاصل ہو گئی کہ وہ منافق ہیں وہ کافر ہیں دل میں ان کے سورہ منافقین کی پہلی ایسے کریمہ کے اندر جیسا جاتا ہے تعلق رسول ویشہ اللہ ان کہ اے نبی آپ کے پاس یہ منافقین آتے ہیں اور قسمیں کھا کھا بھی کہتے ہیں کہ ان کا رسول اللہ ہم بھی مسلمان ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں اللہ عبد ان اللہ کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس منافقین آ کے جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اللہ بھی گواہی دے رہا ہے قسم اٹھا کے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں یہ کیسے آپ کے پاس آپ کی بات کرتے ہیں ان کو نام بتا دیے گئے جو حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ اور کئی دوسرے صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا بھی دی تھے کہ مدینہ میں نام کے لوگ یہ منافع وہ کافر ہے لیکن یہ دوسری بات جو ہمارے لیے خطرے کی بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے چار معاملات نفاق کسی میں ہیں تو وہ پکا منافق ہو گیا ہے وہ صلاح اگرچہ نماز پڑھ رہا ہو روز رکھا ہو ایمان ہے اس میں درجات ایمان یہ تو نہیں ہے لیکن ایمان کے درجات سے یہ فارغ ہے مطلب ایمان والا ہے کامیاب ایمان والا کامل ایمان اور کامل مسلمان یہ شخص نہیں ہے اور جس کے اندر تھوڑی بہت ہو تو وہ شخص اتنا ہی گویا کے ایمان کے لحاظ سے کمزور ہے اپنے ماحول اور معاشرے کے اندر اول تو وعدہ کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن اگر کسی کے ساتھ وعدہ کیا جائے تو پورا کرنا چاہیے یہ ایمان کی علامت ہے یہی بات کہ امانت رکھی ہی نہیں اگر سنبھال نہیں سکتا اور اگر امانت رکھتا ہے تو پھر اس کی پوری حفاظت کرے اور آخری من تمام نندا سمائی شری نفس مرضات اللہ کہ وہ کامیاب شخص وہ ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو بیچ دیا اور تو رضی اللہ کی کی بات مقصد یہ ہے کہ اور بھی کوئی ایمان والا شخص اپنے ایمان کو اعمال کو اپنے اسلامی اقدار و تشخص کو بچانے کے لیے اس میں جو قربانی کرتا ہے اللہ رب العزت ایسے نیک بندوں پر مہربان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وخزي الأمر وإلى الله ترجع الأمور اے ایمان والو داخل جاؤ اسلام میں پورے پورے اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی اس لیے کہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے فَإِن ذلل تم نمبا مَا کو الْبَيِّنَاتُ پھر اگر تم پھسل گئے سیدھے راستے سے جب کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں تو جان دو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں حل ضرور کیا یہ جو لوگ نہیں مان رہے یہ نہیں انتظار کر رہے مگر اس بات کا کہ اللہ پاک ان کے اوپر صاحبانوں میں بادلوں میں آ جائے رشتے نازل ہو جائیں وہ پھر قیامت آ جائے اور تمام حقول اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ کچھ لوگ منافقین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اچھی اچھی باتیں کرتے تھے آپ کو بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جاتا تھا انسانی لحاظ سے کہ یہ واقعتاً اچھے لوگ ہیں تو آیات نازل ہو گئی تھی کہ نہیں ان کی اچھے اچھے جملوں سے آپ کو متاثر نہ ہوا کریں یہ اندر سے اور ہیں باہر سے اور ہیں اسی کو آخر میں فرمایا تھا کہ وہ مرنا سے میں یشری نفس ہوتے وار مزاد اللہ لوگوں میں سب سے بڑا عمدہ شخص وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے بس ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو اللہ ایسے بندوں پر بڑا مہربان ہے تو ہے کہ یہ اس شخص کی تعریف کی گئی کہ اندر پر ہر معاملات میں اسلام کے ہر حکم میں وہ اسلام کے مطابق ہے تو یہ شخص اللہ کے یہاں مقرب ہے مقبول ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہیں اسی کے ساتھ فرمایا کہ اے ایمان والو خودخلوف اسلم کا عرفہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہیں ہے کہ کچھ باتیں تو اسلام کی عمل کر لی جائیں اور کچھ باتیں چھوڑ دی جائیں کچھ رسم و رواج رکھ دیا جائے پھر یہ حق اسلام کا پورا نہیں ہوتا شیطان کی پیروی نہ کرو اس لیے وہ تمہارا والد دشمن ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے اسلام کی بات کو ماننا عبادات میں معاملات میں اخلاق میں سب چیزوں میں اور اسلام کی بات کو نہیں اپنے عمل میں لا رہا ہے کوئی اور بات کو سامنے لا رہا ہے اس کے مطابق چل رہا ہے تو وہ اور جو بھی بات ہے وہ شیطانی بات بس اسلام کے علاوہ اس کا جو عمل بھی اسلام کے خلاف ہو رہا ہے وہ دوسرا پھر عمل پھر شیطانی ہے اس لیے فرمایا کہ ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا بھی خود والا شیطان شیطان کے نقشوں کی پیروی نہ کرو گویا کہ اسلام میں مکمل داخل ہونا یہ اللہ والا راستہ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ سارا مجموعہ اور ایک ہی ہے وہ سب شیطانی راستہ ہے خواہ انسان کا نفس کو چاہ رہا ہو اور اس کے مطابق عمل کر رہا ہے انسان کو کر رہا ہو اس پر وہ عمل کر رہا ہو عزیز و اقارب کوئی غلطی کرا رہے ہیں کوئی دوست کرا رہے ہیں کوئی دفتر کرا رہا ہے جو اسلام کے علاوہ کام ہو رہا ہے اسلام کے خلاف ہو رہا ہے وہ خطوات شیطان ہے شیطان کی پیروی ہو اس میں بڑا آسان کام ہے تھوڑا سا انسان مراقبہ کر تو انسان کو دل جو ہے وہ صحیح گواہی دے دے ایک حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو کوئی بات پوچھنی ہو اس لیے کہ وہ تمہارا سب سے بڑا مفتی ہے وہ صحیح فتویٰ دے گا جب انسان اپنے اخبار کو نظر ڈالے نا کہ میرے اسلام کے مطابق کون سے ہیں الحمد للہ لیکن اسلام کے خلاف کون سے ہیں مراقبہ کرے سوچے علیحدہ بیٹھ کر تو وہ ساری چیزیں اسلام کے خلاف نتیجہ وہ شیطانی ہی چیزیں ہیں نفس کی بات ماننا تو شیطانی ماننا ہے رسم و رواج کو ماننا شیطانی ماننا ہے کوئی اور چیز کو ماننا جب اسلام کے خلاف ہوا شیطانی ہی بات ہے اس لیے فرمایا فی میں کافا ولا تتبعوا خطوط شیطان اور ایک اور مقام فرمایا کہ اس کی تم باتیں مانتے ہو شیطان کی یہ تو جہنم کی طرف لے جاتا ہے قرآن مجید کی ایک اور جگہ بھی فرمایا کہ شیطان کی بات مانتے ہو اس کے پاس تو سوائے رسوائی اور ذلت کے اور کچھ بھی نہیں ہے کہ نامیدی والے مکان پہ جا کے چھوڑ دے گا پھینک دے گا پھر کچھ بھی نہیں کر سکو گے حضرت مزیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ میں مشہور صحابی ہیں فرمایا کرتے تھے کہ اسلام کے آٹھ سے ہیں ہیں سے آٹھ حصے ہیں اسلام کے ایمان کے بعد نماز روزہ حج زکات عمرہ جہاد امر بالمعروف اور نیلمک یہ جو شخص رہا ہے وہ اسلام کے مطابق ہے اردو فصل الخان علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ انسان کو مکمل کوشش کرنی چاہیے اسلامی حکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرور کہیں کمی ہوگی اس کمی کا احساس ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمت توفیق مانگے جو غلطی ہو گئی معافی کرائے معافی مانگے جو بالکل ہی اسلام کے مطابق ہے نا وہ تو پھر صدیقین کا مقام ہے صحابہ کرام صدیقین اور مقام ہے کہ جن کے ہاں کوئی خلاف اسلام ادنا سی بات بھی نہیں ہوتی ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کوئی دہلی کے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اپنے ہی متعلقین ملنے کے لیے گئے تو ان سے پوچھا ہے کہ حضرت کیا حال ہے الحمد للہ سب خیریت ہے کیونکہ ہر کام ہی میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو حیران ہو گیا کہ حضرت یہ تو عجیب بات ہے کہ بہت بڑے بڑے لوگوں کو دنیا میں کام مرضی کے مطابق نہیں ہوتا تو میں میرا رضول مان ہے الحمد للہ سر خرید ہے اور ہر کام ہی میری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے تو پھر بعد میں اس کی شرح بیان فرمائی اس لیے کہ ہم نے اپنی مرضی سب تاریخ کر دی ہے اسلام کے اندر اور بولے سکتی ہے تو اس لیے جو بھی ہو جاتا ہے اس پر یا اللہ صلی اللہ علیہ کہ وہی ہماری مرضی ہے جو میرے رب کا فیصلہ ہے کبھی بیماری لائی تو ہم اس پر علاج میں کبھی کوئی رشتہ دار بچہ فوت ہو گیا اس پر علاج میں کبھی کچھ ہو گیا اس پر علاج میں کہ اپنی مرضی کی کوئی چیز ہے ہی نہیں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پرکت کبھی خطوات الشیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو کافہ شیخ الحمد محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بزرگ ہیں جن کا ترجمہ سب سے پہلے میں ابھی عرض کروں گا انہوں نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اسلامی احکام کو بجا لو اسلامی احکام کے بجا لانے میں کسی اسلامی حکم کو نہ چھوڑو اور غیر اسلامی کسی کام کو نیکی سمجھ کے اسلام سمجھ کے رواج سمجھ کے کچھ سمجھ کے اس کو اسلام میں داخل نہ کرو یہ ہے کافا یعنی یہ حد بندی ہے کہ اسلامی مکمل اقوام پر عمل کرو غیر اسلامیوں کو اسلامی شکل بنا کے وہی رسم و رواج بدعت کو یوں اس کو بھی نیکی نہ دے دو ہے اسلامی اقوام رسم رواج دے کر یوں شیخ الحمد محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ یہ وہ بزرگ ہیں کبھی کبھی میں آپ کو کسی کسی بزرگ کی بات بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ لوگ کیسے دین کے خادم تھے اور ان لوگوں کو ایسا لگتا ہے اللہ پاک نے اس لیے دنیا میں بھیجا تھا کہ یہ دین کا کام ہے انہوں نے انگریز کے خلاف بدلا دیا تھا پھر والدہ جیل ہو گئے ان کے ساتھ اور بھی کوئی بدلا تو انہوں نے شیخ الہند صاحب نے مالکا نے کچھ سپاہوں کا ترجمہ کیا تھا سب سے پہلا ترجمہ دنیا میں عربی کے علاوہ وہ شاہد اللہ صاحب کے بیٹے صاحب کو قادر نے کیا تھا اس سے پہلے آپ یقین کرو کوئی ترجمہ نہیں تھا عربی کے علاوہ بس عربی عربی یہ بڑی ہمت کی بات ہے کہ پندرہ سو بارہ سو سال چلو بارہ سو بارہ گیارہ سو سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا گیارہ سو سال کے درمیان میں کسی شخص کی کوئی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس اسرائی کے علاوہ کوئی اور ترجمہ کر سکے تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے یعنی جس شخص کو اپنے تقوی پر اپنے ایمان پر اپنے علم پر اپنے حدیث کے اوپر باخبر ہونے پر تاریخ پر باخبر ہونے پر یہ تمام چیزوں کو جس شخص اعتبار ہو وہ کرے گا غیر شاہ تک نہیں ہوا تو سب سے پہلے شاہ عبد القادر رحم اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کیا ہے لیکن فارسی میں تھا اور مشکل فارسی تھی مشکل تھی بات تو فارسی میں سب سے پہلے اردو میں ترجمہ ہونا یہ شیخ الحسن اللہ تعالیٰ اور کیا جیل انگریز نے جب زیر احکاف کر دیا تھا کہ آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے کہ انگریز کی ملازمت اور نوکری جائز نہیں ہے اس وقت انگریز یہاں تھا تو اس کی نوکری کے بارے میں مسئلہ کیا گیا تھا کہ اس کی نوکری جائز نہیں ہے تو وہ مسلمان کیسے ہیں کہ انگریز جب باپ کے وہاں یورپ میں گیا یہ وہاں یورپ میں بھاگ میں جاتے ہیں کیا جی ہم کو تمہارے غلام ہے اوپر سے تم ادھر آ گئے ہو تو ہم تو اب ادھر ہی تمہاری غلامی کرنے کے لیے آئے ادھر ہی ملازمت کرنے کے جب وہ یہاں تھا تو اس کی نوکری جائز نہیں تھی جب تمہیں اللہ نے اسلامی خطہ دے دیا ہے تھوڑا جیسا ہر منظور ہو اکثر وہاں جا کے پھر اس کی غلامی اور صرف دریائی مناظر کو دیکھنا ہے دریائی کھانوں کو دیکھنا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی بس میں جاتا ہو ورنہ تو خطرہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مبتلا ہو جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنی بکریاں دوسرے کے بننے کے قریب نہ چلائے اس کی فصل میں ممکن ہے وہ چلی جائیں گے قریب جو پہنچ چکے ہو ایسے ہی گناہ کو قریب بھی نہیں جانا چاہیے انسان یہ رسم کہ میں بڑا ہمت والا بڑا بڑا تلاوت کرتا ہوں یہ میرے پکے معاملات ہیں میں میں میں میں گناہ گناہ کی مجلس چلا چلا گیا تو تو نہیں نہیں کر کر سکتا ایسا ایسا مبتلا ہو جائے گا جب ایک شخص دار دار دار اسلام کو چھوڑ جاتا ہے ہے وہ کہ بے حجائی اور یعنی بے دینی کا اور وہاں چلا جائے تو وہ تو پھر خطرہ ہے کہ اس کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے ایمان بھی ضائع ہو جائے گا اور ختم کریں کیونکہ مبتلا ہو جائے گا وہ گندی جگہوں میں جب جائے گا تو شیخ صاحب نے ترجمہ کیا اسی وجہ سے وہ جیل ہو گئے تھے کہ فتوا دیا تاریخ کیوں چلا رہا ہے جب اعلان ہو گیا چھٹنے کا جیل کوئی لوگ تو باہر نہیں جاتے تو کوئی نہیں ہے تو چھوڑو ان کو جب چھٹنے کا تو یہاں سے دارون دوبان سے یہ لوگ وغیرہ اٹھا کر وہاں گئے تو جب چھوٹ کر واپس آ رہے تھے تو سمندری سفر تھا اس وقت تو تو ہوا سے چلنے والے ترجمہ کچھ تھا شیخ محمود الحسن رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس راستے میں انتہائی زیادہ سخت طوفان نے گھیرے اور ہمارے کا جہاز ڈوب جائے دعائیں مصروف ذکر و ازکار اور بکا اذانے کوئی دے رہا ہے کوئی ذکر و کر رہا ہے ہے کوئی کوئی سجدے میں نفر میں ہے سارے ہے کہ یا اللہ آپ نے ایک ذہنی مقصد کے اعتبار سے جیل سے نجات دی ہے انگریز کے تسلط سے تو آپ ہم کو سمندر میں جایا ہے تو بچا لیکن سر کا بچنے کا نہیں ہو رہا کہ ایک سفر پشاور کے آپ کے چار پانچ شگرد ساتھ تھے اس میں سفر کے ایک بزرگ شگرد لکھے ہیں پشاور والے لوگ ممکن ہے جانتے ہوں گے تین گل ان کو شاہی گل سارے نام نام بڑے علماء میں سے تو حضرت شیخ الہند صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے جہاز والے ساتھیوں سے پوچھا کسی کو تیرنا آتا ہے تو اس پشاور والے بزرگ نے کہا کہ جی مجھے تیرنا آتا ہے پیر کل نام ہے ان کا سید ہے سفر ہو تو کہا یہ سپاہی تم بلیٹ لو اچھی طریقے سے اور رکشا پر لو کر کے پکے باندھ دو ہم تو تیرنا نہیں جانتے ممکن ہے کہ سمجھ جب تیر کر اپنی جان بچاؤ گے تو اس سے زیادہ یہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو میں نے چند پندرہ تقریباً بارہ کا جمع کیا ہوا ہے اردو میں جو ساتھ جو کاغذ کا اس نے اردو میں کیا ہے اس کو محفوظ رکھنا چنانچہ یہ طے ہو گیا الحمد للہ وہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جہاز ڈوبنے سے تو بچ گیا وہ ترجمہ آ گیا لیکن حضرت صاحب اس کے بعد جلدی ہی دنیا سے چلے گئے تھے تو پھر مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ترجمہ مکمل کیا جو ایک ہی جلد میں ہے آپ اس کو مشہور ہے تفسیر عثمانی تفسیر عثمانی کئی ساتھوں میں نہیں ہوئی ہے وہ کافر کا ترجمہ شیخ صاحب نے یہ کیا کہ اسلامی تمام کام کو غیر اسلامی حکم کو اسلامی بنا کر اسلام میں داخل نہ کرو جو اسلامی چیز ثابت ہے بس اسی میں سب کچھ ہے حضرت رضی اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا حضرت یہ یہودی لوگ بعض باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں مدینہ میں رہتے ہیں بعض باتیں بڑی اچھی اچھی کرتے ہیں تو ہم وہ اچھی اچھی باتیں اگر ظاہر تو لکھ لیا کریں میں عمل کر لیا کریں گے کہیں وقت ضرورت تو آپ نے اس وقت یہ کہ میں کام اسلامی احکام کو بجانا اس میں سب کچھ ہے مقصد تو اللہ کی رضا ہے اور اسلام ضابطۂ حیات ہے اس میں صرف ایمان اور مسجد کی بات نہیں ہے تمام معاملات کی بات ہے معاشرت کی بات ہے اللہ کی کی بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو ان کا نبی استنبی کی بات بھی بتا رہا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے فخری عطا ہوتا فرمایا تھا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے والا انسان بنایا ہے اور ہمیں فخر ہے کہ ہمیں سجا کرنا کیا پیشاب پکانا کرنا بھی سکھایا ہے اس لیے بات کیا پتا فارغ اور اس وقت کرتا ہے تو بات یہ ہے کہ ادخلو فصل میں کہا تھا کہ آدمی اس چیز کو چھوڑ کر دوسری مارکیٹ میں تو تب جائے گا نا کہ جب اپنی دکان کو اپنی مارکیٹ اور بازار میں کوئی چیز نہ ملے وہ بڑا بدبخت انسان ہے کہ جو مسلمان ہو کر بھی غیر کے طریقوں کو اپنا رہا ہے جبکہ وہ طریقے اس وقت حسن میں موجود ہیں اگر تمہارے پاس بہت نشانیاں اور ہدایات آ گئی ہیں اور پھر اس کے باوجود تم یہاں سے پھسل کر دوسری طرف چلے جاتے ہو تو یاد رکھو اللہ غالب حکمت والا ہے اسے تمہاری ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ کو العزت کی ضرورت ہے تو اسلام کے مطابق عمل ہو جو چیز اسلام میں ثابت ہو اس کے مطابق عمل ہو اپنی طرف سے یہ نیکی ہونی چاہیے جو مثلا بعض دفعہ لوگ نقلوں کی جماعت کرانا شروع کر دیتے ہیں زیادہ نیکی حاصل ہو جائے جب اسلام میں ثبوت نہیں ہے جو باتیں اسلام میں ہیں کیا ان ساروں پر عمل ہو گیا ہے کہ اب اپنی طرف سے سلاد و تصویر کی بھی جماعت کرانی ہے اور مردے کو بخشانے کے لیے تیجا بھی کروانا ہے چوتھا بھی کروانا ہے چالیسواں بھی کروانا ہے فلاح بھی کروانا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے اس کو بخشنا ہے بات یہ ہے کہ اسلام کوئی ایسا مذہب تھا کہ اس میں یہ ہدایات اور احکام موجود نہیں تھے کہ آپ کو کوئی ہندوؤں کی رسموں پر عمل کرنا پڑا کوئی یہود نسارا کی باتوں کو لینا پڑا اور نفس و شیطان کی باتوں کے پیچھے لگ رہے تو مسلمان کیسا ہوا تو فرمایا نے کہا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ایک حدیث نقل کر ختم کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں اپ اگر نے سنو یہ حدیث سب سے اعلی شعبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان کا مطلب سب سے اعلی شعبہ ایمان کا ہے اور ادنا شعبہ کا سب سے عمارت یہ تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ بھی اسلام ہے تو اب یہ تو کوئی مسجد کی بات نہیں ہے نا یہ تو عام راستے کی بات ہے یعنی مذہب اسلام ایسا ہے کہ اس میں تمام ہدایات موجود ہیں گھر کی صفائی موجود اپنی صفائی موجود معاملات کاروبار موجود بیوی بچے اخلاق دوستوں کے حقوق موجود کاروبار موجود عبادات موجود سب چیزیں موجود ہیں اسلام میں بہت کلو قسل میں کہا کوئی داخل تو ہونا چاہے کوئی معلومات تو کرنا چاہے پہلے یہ اپنے اندر وسط تو پیدا کرے کہ اب زندگی جو گزر رہی گزر رہے اب اس کے بعد اسلامی ہر ہر حکم کو لے کر چل جائے تو اسلام اس کو ہر ہر حکم کی وہ رہنمائی کرے گا کو بات بتائے گا اقوام سنائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتائے گا فرمایا اتنے واقع ہدایات کے بعد لوگ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کیوں نہیں من کرتے اللہ ضرور اعلان کر کیوں من منانے کا کیا وہ قیامت کے منظر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر آئیں گے اللہ رب العزت کا حکم کر کے نیچے آ جائیں گے اور اس وقت خوش گئے ہم معاملہ کم کم ہو جائے گا آسمانوں کی مخلوق اتر کر زمین میں آئے گی اور کہے گی کہ کیا ہوا اور جنگلوں کی طرف صحراؤں کی طرف ادھر چلے جائیں گے اور جنگلی جانور میں آ جائیں گے اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یاد رکھو اسلام نے تمام ہدایات دے دی ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی بنائے بالکل تمام عورت رب العزت کی طرف کر کرنا